سیدی و سندی محبی و مرشدی مولائی عارف بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا بہت ہی زبردست اشعار ہے شاید میں کہہ نہیں سکتا کسی نے پہلے پڑھے ہوں گے لیکن میں نے نہیں سنا کیسی کیسی خزانے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس میں خزانے محبت کے مجموعہ کلام ہے اندر سنا حسن پانی سے تیرا آہ یہ شاد ہونا حسن پانی سے تیرا آ ی شاد ہونا یع دلی ہے سالین تیرا ناد ہونا یع دلیر ہے سالین تیرا ناد

دیا غیر کو ظالم تو نو آ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا دل دیا غیر کو گاری تو ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا آ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا کا کامل کی توجہ مبارک تجھ کو شہر کامل کی توجہ مبارک تجھ کو نعمت سے دل کا دے خندہ ہونا خندہ کے معنی خوش ہونا ہنسنا مسکرانا اللہ کی نعمت در سے دل خوش ہو گیا پہلے غیر اللہ سے دل پریشان تھا بے چین اور بے سکونی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے درد محبت کو پا کر دل کو سکون اور خوش ہو گیا چل کامل کی توجہ مبارک تجھ کو نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا زندگی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم زندگی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم تیری رحمت ہے یہ فالوں کا گلستان تیری رحمت ہے یہ ساروں کا گلستان ہونا زندگی تیرے کرم سے حرم زندگی تیرے کرم سے شیخ حرم تیری رحمت ہے یہ ساروں کا گلستان ہونا تیری رحمت ہے یہ ساروں کا گلستان ہونا رے من منزل جہاں سے دوری کا رے منزل جہاں سے دوری کا منزل حق سے تیرا آ گرے ہونا منزل حق سے تیرا آ گرے گا ہونا گئے مندر جانا سے بڑے منزل جانا یعنی شاید اللہ کا راستہ دکھلانے والا

شخص کے شہر کامل سے رابطہ نہیں کرتا اس سے تعلق مضبوط نہیں جوڑتا اور اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا منزل حق سے تیرا آہ کو ہونا اللہ تعالیٰ سے تو تو شہر سے دور ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے دور ہے شہر سے قریب ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا شہر کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے شہر کی محبت جتنی ہوگی دل میں اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہو رنگ منزل جہاں سے جانا دوری کا سب منزل حق سے تیرا آگے گرے ہو جلد منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر جلد منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہوں کا تیری راہ میں گریا ہونا سبحان ہواسن گناکار کو کہتے ہیں گنا کاروں کا رونا اور اللہ کی یاد میں آؤ فما کرنا یہ جذب منزل یعنی اللہ تعالیٰ کے جذب کا سستا ہے انہی کے جذب کا سستا ہے میری طلب بھی ان کے کرم کا سستا ہے یہ کرم یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں جلدی من دل کا لغزش پر لاسی کا یہ تیری راہ میں کا تیری یہ تیری راہ میں گریان ہو یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل ہر نفس سے تیری آہ نمایاں سے آیا ہونا جس کو اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی وہ دم اللہ کی یاد میں رہتا ہے ہر دم اللہ تعالیٰ کا کردار اس کو رہتا ہے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اس کی یاد میں ہر وقت او آ آہ آہ کرتا رہتا ہے اہل دل کے دل سے نکلے آ آ بس وہی اختر ہے اصلی خان کا اللہ سے تعلق ایسا نصیب ہو جائے کہ کسی سانس بھی کوئی سانس بھی اللہ کو بھولے نہیں کوئی سانس بھی اللہ کو بھولے نہیں نسبت کسی کا نام ہے نسبت کسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں گے یہ مت تجھے ہو گئی نسبت حاصل ہر نفس سے تیری آہ نمایا ہونا نفس کے معنی سانس ہر نفس سے تیری آہ نمایا ہونا قلب آسی پہ گنا کی نہ ہو یہ ہے قلب عاصی آسی پہ گنا کی نہ ہو یہ ہے اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیا ہو گناہوں گناہوں سے نموس ہوتی ہے لوگوں کے یہاں وہمیات بہت ہیں ہمارے یہاں کہ بلی کود گئی تو کوئی نموس ہو گئی بلی کود گئی کوئی مسئلہ ہو گیا اور بلی راستہ کاٹ گئی تو کوئی مسئلہ ہو گیا اور کہیں پتا کھڑکا تو کوئی مسئلہ ہو گیا کوا آن کے بول گیا کائیں کائیں کر گیا ایسے لوگ ہیں یہاں بھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ تھوڑی سی ان کی جان چھوٹی ہے اس عقیدے سے یہ چیزیں نہ ان چیزوں کو طاقت نہیں ہے قدرت نہیں ہے نو صف پھیلانے کی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے بس یہ ہے نوس پلے آسی پہ گناہو کی نہ ہو سک یہ ہے پلے آسی پہ گناہو کی نہ ہو سک یہ ہے اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیا کا گلشن کا سے سے گناہوں کی دل اندھیرا ہو جاتا ہے گلشن جو ہے بیابان ہو جاتا ہے خالستان ہو جاتا ہے کانٹوں کا جیسے پھولوں کا باغ ہوتا ہے ایسے ہی کانٹوں کا خالستان ہوتا ہے خالستان بن جاتا ہے کیا شیر آ رہا ہے آگے سبحان اللہ لیا درد تیرا تو جہاں کے بدلے لیا درد تیرا دو جہاں کے بدلے خبر جس کو تیرے درد کا در ہو خبر جس کو تیرے درد کا دربان دے لیا درد تیرا دو جا کے بدلے لے لیا درد تیرا دو جا کے بدلے ہی خبر جس کو کا درد کا درپا سارے عالم کے غموں کے درد کا گرما گرما مانے علاج سارے عالم کے غموں کا دردوں کا گرما علاج کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد جس کو یہ خبر دی اس نے اس کو اس کی جس کو اس درد کی قیمت کھل گئی اس کے اس کے نگاہوں میں دونوں جہان گر لیا اس درد کے بدلے اس درد کے بدلے دونوں جہان گر لیا اس کی نگاہوں میں اور اس درد کو لے لیا دونوں جہان کے بدلے اس کو لے لیا دونوں جہان قربان کر دیے لے لیا درد تیرا کے بدلے کی خبر جس کو درد کا درما ہونا کی خبر جس کو تیرے درد کا دربا ہوا یقین یہ علامت تجھے صدق و یقین دھنے شر سے تیرے قلب کا لرکان ہونا پودے شر سے تیرے قلب کا للتا ہونا یقین ایمان کی وہ کیفیت سب سے اعلیٰ کیفیت حاصل ہو گئی جب تجھے ہر وقت خوف محشر سے لذا و ترسا ہے اپنے عمال کا حساب کتاب دینا اور اپنے ہر عمل کی جو ہے فکر رکھنا ہر عمل کی فکر نصیب ہو گئی کہ میرا مولا کسی میرے عمل سے ناراض نہ ہو ورنہ مجھے یوم محشر جواب دینا پڑے گا اس خوف سے ہر وقت قلب جو ہے اللہ والوں کا لرزاں رہتا ہے ترساں رہتا ہے اور ہے یہ علامت ہے اسے یہ ایمان اس کا کامل ہو گیا حضرت پور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو خط میں لکھا تھا کہ جب جب میں زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا خط ہے حضرت خانوی اس کو دیکھ رہے تھے تو فرمایا کہ یہ یہ شخص وقت کا صدیق ہے پھر حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کسی کام سے اندر تشریف لے گئے تو ایک کوئی بزرگ تھے ان کا نام یاد نہیں اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے حضرت والا سے رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے وہ خط پہ جلدی سے نام دیکھا تو تمہارے شہر حضرت پول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا تھا شہر عبد المنی پوری لکھا تھا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بتلایا یہ رحمت کے حاصل تجھے حا سجھے سویا پی حا سی تجھے سویا پی یقین میں شر سے تیرے الگ کل ہونا شر سے تیرے قلب کا لرزاں ہونا یہی تو دیتا ہے میں جو یہ منزل کی خبر یہی تو دیتا ہے میں جو کی خبر یعنی اپنوں سے تیرا دستوں گرے ہوتا یعنی اپنوں سے تیرا دستوں گرے ہوتا کبھی کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے جھگڑے کرنا اور غصہ گالی گلوچ اور دوسرے کو ایزا پہنچانا بدلہ لینا انتقام لینا اہل اللہ کا شیوا نہیں اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں سمجھ لیں کہ وہ ہے منزل یعنی اس سے جو ہے منزل سے محروم ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے اہل اللہ کا شیوا نہیں ہوتا وہ تو ان کو کوئی گالی بھی دیتا ہے ایزا بھی پہنچاتا ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے تب ہلا نہ سکے وہ تو ان کا تو یہ حال ہوتا ہے اور جہاں کسی نے کچھ کہہ دیا بس اس سے دستوں کریوا ہو گئے لڑنا شروع کر دیا اور فول پکنا شروع کر دیا اس نے اس کو گالی دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو باپ کی گالی دی اس نے اس کو ماں کی گالی دے دی یا کچھ کچھ بھی کہہ سن دیا یہ اہل اللہ کا شیوا نہیں ہے اہل اللہ کا شیوا تو صبر ہے اور انتقام بھی نہیں دیتے اور مخلوق کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتے مجار قضا نے لکھا ہے میں کسی مفسر کی تفسیر ہے میں مجار قضا لا یفنی ایامہ فی مقاصمت فی مقاصمت الناس کہ جو جس کی نظر مچار قضا یعنی اللہ تعالیٰ جہاں سے سارے فیصلے آتے ہیں ہر قسم کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں جن کی نظر ان پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے وہ مخلوق کے جگہوں میں اپنے ایام کو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتی تو یہی تو دیتا ہے میں جو کی خبر یعنی اپنوں سے تیرا دستوں گرے ہونا یعنی اپنوں سے تیرا دستوں گرے ہونا جس کے چہرے ہو نبی کی سنت جس کے چہرے ہو نبی کی سنت کیسے معلوم ان کا مسلمان ہو کیسے کا ہونا مومن کلمہ لوگ کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گیا لیکن مسلمان کس کو کہتے ہیں جو تسلیم کرے ہر تمام اعمال پر تسلیم تسلیم سر سر تسلیم ہم کریں تو کیسے جب چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو اتنے کافر بھی ہیں ایسے یہ بھی چٹ چلا جا رہا ہے کیسے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے کسی کے ماتھے اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے کیسے معلوم ہو کہ تم مسلمان ہیں اور آدھی داڑھی بھی نہ رکھو آدھی داڑھی بھی رکھتے ہیں کا کو فر پوری گاڑی رکھو ایک مٹھی ایک مٹھی داڑھی رکھو تینوں طرف سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو ایک مٹھی سے کم پر ایک چاول برابر بھی کترانا ایک مٹھی سے کم اور منڈانا دونوں حرام ہے دونوں اور اگر فرماتے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے مر جائے تو جاڑی نہ ہے اس کی اب وہ کپڑے پہنا ہوا ہے تو اس کو شناخت کیسے کریں گے اگر کوئی جانتا نہیں اس کو اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ مسلمان ہے ہندو ہے کافر ہے کون ہے پھر اس کے کپڑے اتارنے پڑیں گے پھر کپڑے اتار کے پتہ چلے گا نا کہ مسلمان ہے کہ نہیں سمجھے کبھی سر سیزن نہیں کیا تم نے نے یہ یعنی نہیں ہوا بات ہے تو کیسے پتا چلے گا پھر تو بےزتی کرنی پڑے گی میت کی بےزتی ہوگی اجنبی اگر مارا جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کون سے قبرستان میں مسلمان تھا کہ کافر تھا کون تھا تو چہرے پہ اگر داڑھی ہوگی تو کوئی بھی ہمت نہیں کرتا کہتا اچھا بھائی داڑھی ایک مٹھی ہے مسلمان ہے کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ اس کے ایمان میں کمی جس کے چہرے نبی کی سنت جس کے چہرے نو کی سنت کیسے معلوم ہو ان کا مسلمان ہونا کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا کیا ہے آتی شیر سبحان اللہ چوم لیتا آئی ہم پہ فائدہ ہوگا کہ سین دوبارہ اچھا نہیں بنے ہے نا شیر چاہے سمجھے نہ سمجھے کوئی لیکن سین سبحان اللہ دے وہ کیسے بول سبحان اللہ سین کا فائدہ یہ ہے سیٹ ہی نکلنی چاہیے قاری صاحب سے پڑھ رہا ہے آج کل چوم لیتا ہے پلک بڑھ کے زمین کو چوم لیتا ہے پلک بڑ کے زمین کو او مبارک کسی آسی کا او مبارک کسی آسی مانے نے کار پاتے کیا بات ہے کہ کسی کوئی آسی آسی گار اللہ کے دربار میں سر رکھتا ہے روتا ہے معافی مانگتا ہے تو پلک پڑ کے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کا پیار لے لیتے <laughs> واہ واہ واہ واہ سوال چوم لیتا ہے پلک بڑ کے رانی کو چوم لیتا ہے پلک بڑ کے رانی کو او بھارت کسی آسی کا پشے ہونا او بھارت کسی آسی کا پشے ہونا اس نے پانی سے تیرا آئے شادہ ہونا تیرا ناداں ہونا دل دیا میں تو گال آ ہر لمحہ تیرے دل کا پشے پریشان ہونا ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا لے لیا درد تیرا تو جا کی خبر جس ہی تیرے درد کا در ہونا گر جس کو تیر کا گرمان ہونا روزی تیر کرن سے ہوئے ہر تیری خانوں کا ہونا تیری رحمت ہے یہ سنے ساری کبھی کیسے نئے نئے اشار حالانکہ اس میں بہت پہلے سے ہیں لیکن کسی کی نظر نہیں گئی اس تبدیل ایک قسمت میں لکھا تھا اب تو وقت کافی ہو گیا نہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے میں دکھاؤں دو منٹوں کے مضمون مختصر معمول پورا ہو جائے گا اور کچھ مل ہی جائے گا چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں بات تو بڑی ہے مختصر سی ہے الحمد للہ ممن جو یہ دعا ہے کثیر ممن تفصیلہ اس کی عجیب تشریح شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ یہاں کی سڑکوں پر بے حیائی کے ساتھ مرد و عورت کا اختلاف ہے بس اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا کر یہ پڑھو الحمد للہ جلدی آفانی تلا کبھی وقوع غلنی آلہ کا ممن علمت تفصیلہ اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس آفت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہو گے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے گناہ سے بڑی کیا مصیبت ہوگی تو کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو وہ مصیبت پھر اس کو نہیں پہنچے گی وہ بیماری اس کو نہیں پہنچے گی یہ پھر ان شاء اللہ اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ عورت تمہاری بیوی ہے تو گھر میں عیش کرو سڑکوں پر سڑکوں پر کیا لپٹا لپٹی چما چاٹی کرتے ہو اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر عورت ہے کیونکہ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے قبضے میں ہوتی پھر کیوں بے صبری کرتے سڑکوں پر یہ حرکت علامت بے صبری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے جانور تو نہیں ہو کہ کتا کتی کی طرح جہاں چاہ جفتی کر لی شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان و اسلام عطا فرمایا اور اس بے حیائی سے بچا لیا ورنہ کتے اور سور سے بدتر ہوتے احکا یعنی ہمارے حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پاکستان میں ایک صاحب کہتے تھے کہ مغربی ممالک میں بد نظری کا مدد نہیں ہے کیونکہ اوریانی عام ہونے کی وجہ سے ان کا احساس نہیں کروں ان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے لیکن احکم نے کل ہی دیکھا کہ ایک نوجوان انگریز ایک لڑکی کو گور گور کے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد حضرت والا نے مصرا فرمایا اس طرح ہریسان ڈال رہا ہے اس طرح نظر ڈال رہا ہے پھر فرمایا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگلے مصرے میں کیا کہوں گا پھر دوسرا مصرا یہ فرمایا جیسے کہ کبھی میر نے مرغا نہیں دیکھا جیسے کہ کبھی میر نے مرغا نہیں دیکھا حضرت والا دامت پر ان کے مزاح سے کار میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ ہنس پڑے بس نی رب بنا تو کبھی ملنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ